بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے تنگ دیتا ہے بے شک وہ اپنی بندوہے کو خوب جانتا دیکھتا ہے